بڑے پیر میں نظیر تم پر دل قربان من گئی محبوب میں ہو تم یہ میرا ایمان اونچوں کے سروں سے جو میرا ہے اور لا بیٹا محبوب سبحان ہو تم تمہیں میرا ایمان بڑے پیر میں پیئر بندر تین پڑ ارب منگل محبوب سبحان ہو تم تمہیں میرا ایم گئی بڑے پیئر بن زندر تین پڑے ارب منگل محبوب سبحان ہو تم تمہیں میرا ایمان ہے روسے چادری جن جل جان کے نور کی دکھیوں کی بانستی ہے رحمت حضور کی روزے پہ چاندنی ہے ججانوں کے نور کی دکھیوں کے باستی ہے رحمت حضور کی بغداد والے آقا میرا سلام لو جیلا نگر کے دولا گرتوں کو تھام لو جیلا نگر کے دورا گرتوں کو تھام لو سرکار شری یاگار سب کے تم پہ جان گئے اے سرکار یا مر سب کے تم پر جان گئے محبوب سبحان ہو دنیا میرا ایمان گئے بڑے پیر بین نظیر تم پر بھی قربان گئے محبوب سبحان ہو دنیا میرا ایمان گئی بڑے پیر بین نظیر تم پر دل قربان گئے محبوب سبحان تمہیں میرا ایمان ہے پایا ہے تمہیں پیا شاہی گرم سارا زمانہ ہے تمہارا دیوانہ پایا ہے تمہیں پیا شاہی گدانا سارا زمانہ ہے تمہارا دیوانہ آتا گئے جو بھی در اقدس سے دور سے جاتا گئے لیکن دے حضور سے جاتا گئے لیکن دے حضور سے تم بولو نور اے حضور تم ہو نور اے حضور تم ہو نور اے حضور سب سے اعلی شان ہے محبوب سبحان ہو تم یہ میرا ایمان ہے بڑے پیر میں نظیر تم پر دل قربان ہے محبوب سبحان ہو تم یہ میرا ایمان ہے بڑے پیر میں نظیر تم پر دل قربان ہے محبوب سبحان ہو تمہیں میرا ایمان ہے ہے میری آرزو میں بغداد آؤں ہے میری یہ آرزو میں بغداد آؤں دادیاں کی اپنا دکھڑا سناؤں بغدادیاں کی اپنا دکھڑا سناؤں دکھڑا سنا کی میں اپنا بناؤ دکھڑا سن کے تمہیں اپنا بناؤں جی چاہتا ہے تم پہ قربان جاؤ سے پاک میں ہوں خاک میری ابنا شان ہے حو سے پاک میں ہوں خاک میری ابنا شان ہے محبوب سبحان ہو تم یہ میرا ایمان ہے بڑے پیر بن نس تم پر دل قربان ہے گئی محبوب سبحان من ہو تم یہ میرا ایمان ہے بڑے پیر بن تم پر دل قرب من ہے محبوب من ہو تم یہ میرا ایمان ہے بڑے پیر بن پیمل تم پر دل قرب من ہے محبوب محمن ہو تم یہ میرا ایمان

جو میرا پاس ہے اور لو بیٹا